سعید نے بیان کیا ان سے قطادہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ایک مرتبہ رات میں اہل مدینہ کو دشمن کا خطرہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ایک گھوڑے مندوب پر سوار ہوئے گھوڑا سست رفتار تھا یا راوی نے یوں کہا کہ اس کی رفتار میں سستی تھی پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو فرمایا کہ ہم نے تو تمہارے اس گھوڑے کو دریا پایا یہ بڑا ہی تیز رفتار ہے چنانچہ اس کے بعد کوئی گھوڑا اس سے آگے نہیں نکل سکتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو سڑسٹھ